یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب کے ہمراہ عہد یا خیبر کی لڑائی میں مشرقین سے مٹ بھیڑ ہوئی اور جنگ چھڑ گئی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لڑائی سے فارغ ہو کر اپنے پڑاؤ کی طرف واپس ہوئے اور مشرقین اپنے پڑاؤ کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ساتھ ایک شخص تھا لڑائی لڑنے میں ان کا یہ حال تھا کہ مشرقین کا کوئی آدمی بھی اگر کسی طرف نظر پڑ جاتا تو اس کا پیچھا کر کے وہ شخص اپنی تلوار سے اسے قتل کر دیتا سہل رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق کہا کہ آج جتنی سرگرمی کے ساتھ فلاں شخص لڑا ہے ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہ لڑ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ لیکن وہ شخص دو زخی ہے مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں کہا اچھا میں اس کا پیچھا کروں گا دیکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں دو زخی فرمایا ہے بیان کیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دن لڑائی میں موجود رہا جب کبھی وہ کھڑا ہو جاتا تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور جب وہ تیز چلتا تو یہ بھی اس کے ساتھ تیز چلتا بیان کیا کہ آخر وہ شخص زخمی ہو گیا زخم بڑا گہرا تھا اس لیے اس نے چاہا کہ موت جلدی آ جائے اور اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دھار کو سینے کے مقابلے میں کر لیا اور تلوار پر گر کر اپنی جان دے دی اب وہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی انہوں نے بیان کیا کہ وہی شخص جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دو زخی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ آپ کا فرمان بڑا شاخ گزرا تھا میں نے ان سے کہا کہ تم سب لوگوں کی طرف سے میں اس کے متعلق تحقیق کرتا ہوں چنانچہ میں اس کے پیچھے ہو لیا اس کے بعد وہ شخص سخت زخمی ہوا اور چاہا کہ جلدی موت آ جائے اس لیے اس نے اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دھار کو اپنے سینے کے مقابل کر لیا اور اس پر گر کر خود جان دے دی اس وقت آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی زندگی بھر بظاہر اہل جنت کے سے کام کرتا ہے حالانکہ وہ اہل دو میں سے ہوتا ہے اور ایک آدمی بظاہر اہل دو زخم کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھانوے